حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے یہ تحریر لکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صدقے کا وہ فریضہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر مقرر فرمایا جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا جانوروں کی زکات میں اونٹوں کی عمروں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جس کے اونٹوں کی تعداد اس حد تک پہنچ جائے کہ اس پر جزا یعنی چار سالہ کی ادائیگی فرض ہو لیکن اس کے پاس ریوڑ میں جزا موجود نہ ہو البتہ حقہ یعنی تین سالہ موجود ہو تو اس سے حقہ ہی لے لیا جائے اس کے ساتھ اگر اس کے پاس بکریاں ہوں تو دو بکریاں دے دے یا پیس درم دے دے جس کے پاس اونٹوں کی تعداد حقہ وصول کرنے کے حد کو پہنچتی ہو اور اس کے پاس حقہ یعنی تین سالہ نہ ہو بلکہ اس کے پاس صرف بنت لبون یعنی دو سالہ موجود ہو تو اس سے بنت لبون ہی قبول کر لی جائے اور اس کے ساتھ دو بکریاں یا بیس لے لیے جائیں جس کی زکات بنت لبون یعنی دو سالہ کی حد کو پہنچتی ہو اور وہ اس کے پاس موجود نہ ہو بلکہ اس کے پاس حقہ یعنی تین سالہ موجود ہو تو اس سے حقہ وصول کر لیا جائے اور زکات جمع کرنے والا اسے بیس درم یا دو بکریاں دے دے اور جس کی زکات بنت لبون یعنی دو سالہ کی حد کو پہنچتی ہو اور وہ اس کے پاس موجود نہ ہو بلکہ اس کے پاس بنت مخاز یعنی ایک سالہ ہو تو اس سے بنت مخاز قبول کر لی جائے اور وہ اس کے ساتھ بیس درم یا دو بکریاں ادا کرے جس کی زکات بنت مخاز یعنی ایک سالہ مونس کی حد کو پہنچتی ہو اور وہ اس کے پاس نہ ہو البتہ اس کے پاس بنت لبون یعنی دو سالہ مونس موجود ہو تو اس سے بنت لبون وصول کر لی جائے اور زکات جمع کرنے والا اسے بیس درہم یا دو بکریاں ادا کرے جس کے پاس صحیح ادائیگی کے لیے بنت مخاص یعنی ایک سالہ مونس نہ ہو لیکن مذکر ابن لبون یعنی دو سالہ مذکر موجود ہو تو اس سے وہی وصول کر لیا جائے گا اور اس کے ساتھ کچھ بھی لینا دینا نہیں ہوگا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو